وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محترم سامعین بزرگان دین اللہ رب العالمین نے نبی علیہ سلاد شام کو دنیا میں مقبوض فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو اسوا اور خدوا قرار دیا اور فرمایا جو انسان نجات چاہتا ہے آخرت میں نجات چاہتا ہے اور دنیا میں عزت کی زندگی چاہتا ہے اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرے اور ہمارے نبی پر ایمان و تصدیق کرے یا ایلین آمد اللہ و عنسول ہی یوتم رحمتی تمشون به الکم نوربی وغیرم غفور اللہ رہی سورة الحدیب کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد میں اے ایمان والو اگر تم تقوا اختیار کر لو تم اپنے اندر تقوا پیدا کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری برابر کرتے رہو ہاں، وہ آمروب رسول ہی اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان والوں کو کہا جاتا ہے تصدیق کرو یعنی آپ کی ہر ہر بات کو باعث نجات سمجھو آپ کی ہر ہر تعلیم اور ہدایات کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھو اور اس بات کی تصدیق کرو کہ واقعی ہماری کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے ایمان والوں اگر تم اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر لو ایک تو اللہ تعالی کا ڈر اور خوف اور دوسرے نبی علیہ اسلام کی تصدیق تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو تین عظیم ترین نعمتوں سے نوازیں دیں گے نمبر ایک یو کم کس لین میں رحمتی اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل سبل اجر و ثواب دے گا جتنا عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی درجہ کئی گنا بڑھا کر کے تمہیں اجر و ثواب دے گا نمبر دو ویج اللہ نور انتم شو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا نور ایمان علم تقوا عطا کرے گا جو لے کر کے لوگوں میں تم چلتے رہو گے اور جو تمہیں برائی سے روکے گا اور ہمیشہ نیکی پر آمادہ کرے گا نمبر تین وجہ فر الرقم اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت ہی زیادہ مفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے تقو اللہ اور ایمان بالرسول رسول کا یہ تین انعام بیان کیا ہے ایک تو بہت آ کر کے اللہ تعالیٰ آج و ثواب دیں گے نمبر دو اس دنیا میں آپ کو ایک نور ایمان عطا کریں گے جس نور نور ایمان کی روشنی میں آپ حق اور باطل کو پہچانیں گے ہمیشہ حق کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو باطل سے بچائیں گے اور تیسری عظیم ترین چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کے اسوے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ السلاط اسلام کی زندگی میں ہر ہر مقام پر ہمارے اور آپ کے لیے اسوا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کدوا ہے لیکن چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں جس میں جی، جن کی ابتدا اور جس پر چلنا اور جس بات کی ابتدا کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے نمبر ایک نبی علیہ السلاط اسلام کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز تھی سب سے زیادہ دل و قلب کو قلب و جگر کے سکون اور راحت اطمینان کے لیے جو اطمینان کی جو چیز تھی وہ نماز تھی نماز سے زیادہ محبوب ترین چیز نبی علیہ السلام کی نگاہ کے نزدیک کوئی دوسری نہیں تھی اور سب سے زیادہ قلبی سکون اور راحت نصیب کرنے والا عمل جو تھا وہ نماز تھا اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کا بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا آپ نے ساتھ رمایا خوب اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک جن چیزوں کو محبوب کیا ہے ان میں بہت ہم زیادہ ہمیں محبت ہے عورتوں سے اور خوشبو سے ہے عورتوں اور خوشبو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بے انتہا محبت پیدا کر دی ہے لیکن یاد رکھنا عورتوں اور خوشبو سے محبت تو ہے لیکن وہ جو قرت آئینی تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اور راحت اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہمیں سکون اور ہمیں راحت ہمیں اطمینان اور قلبی راحت نصیب ہوتی ہے تو نماز کے اندر اسی لیے اس مشہور حدیث پر ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام دیکھتے رہتے اس زمانے میں گھڑی تو نہیں ہے کہ آپ گھڑی کا ٹائم دیکھتے آپ رس کو دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا بار بار آپ نگاہیں اوپر لے جاتے ہیں جیسے سورج ڈھلا آپ یا بلال یا بلال اٹھو جلدی اذان دو یا اے بڑی بے چینی ہو رہی ہے ذرا اذان جلدی دو نماز پڑھ لے تاکہ ہمیں سکون اور ہمیں راحت نصیب ہو جائے آج مسلمانوں کے اندر جو بے چینی اور کڑک حاصل ہے اور جو آج مسلمان سکون اور راحت سے محروم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک تو نمازی نہیں اور نمازی بھی ہے تو نماز پڑھ لے رہے ہیں لیکن لیکن نماز سے محبت ان کو نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نماز کی محبت کا وقت کر دے سنن ترمیدی کی حدیث ہے سنن ترمیدی مس احمد بن حنبل اسی طرح سے شوق المان وغیرہ کی حدیث ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ہاں، نبی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے لوگو میں تقریباً سو رہا تھا نہ سو رہا تھا اور نہ بالکل جگ رہا تھا دونوں کے درمیان تھا ہمیں ہمارے رب نے ہم اپنی ذات کو دکھلایا بڑی طویل حدیث ہے اس کے لیے مستقل وقت چاہیے اس طویل حدیث میں آپ نے ساتھ نمایا کہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھا کرتے ہیں نماز پڑھا کر کے فارغ ہو تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں کبھی یہ دعا ترک نہ کریں اللہ معنی اسالب کا حب کا وہ حب حب کا امنی ابلی ریبولی حب کا اللہ حسن ہم لوگ بیوی کی محبت بچوں کی محبت اللہ کی محبت نبی کی محبت تو مانگتے ہیں لیکن ایک بڑی عظیم ترین چیز کی محبت ہمارے دل میں اور ہونی چاہیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں آج فرمایا اے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں تو ضرور اس دعا کو پڑھا کریں اللہ اللہوں کا خود اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے وہ بولیے نا اسی طرح سے اللہ اپنے ان تمام بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں نمبر تین وہ حبک اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان تمام نیکیوں کی ان تمام اعمال کی محبت پیدا کر دے جو اعمال آپ کے قریب پہنچانے کا سبب بنا کرتے ہیں تو نیک اعمال کی بھی محبت ہونی چاہیے آج ہمارے دلوں سے نماز کی محبت ختم ہو گئی تو دنیا میں کسی بھی یہ چاہے سکون حاصل نہیں چاہے کالے دھاگے کمر میں باندھو یا گلے میں لٹکاؤ ہاتھ میں باندھو یا تعویذیں گلے میں لٹکاؤ لیکن اس کے باوجود آج سکون نصیب نہیں ہے انسان اے انسان اگر نبی علیہ شام کے اسوے پر عمل کرتا اور اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اگر انسان اپنے لیے نماز کو بنا لے تو اس سے ضرور سکون حاصل ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا برال ارحنا بس ایران ذرا نہ ادان دو نماز قائم کرو نماز میں پڑھ تاکہ ہمارے دل کو سکون اور راحت نصیب ہو جائے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر کا فضیہ الصلاح نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا زندگی میں جب بھی نبی علیہ السلام کو کسی مسئلے پر کوئی پریشانیاں ہوتی کسی وجہ سے آپ کو بے چینی لاحق ہوتی کسی بنا پر آپ کو الجھن تاری ہو جاتی تو فتح السلام اپنی سلط اپنی بے چینی اپنی الجھن اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے تھے کیوں اللہ تعالیٰ نے نماز میں دل کا سکون اور راحت رکھی ہے یہ پہلا پہلی چیز تھی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نبی کی محبت پر بہت ساری چیزیں کریں گے لیکن نبی کو جن چیز سے محبت ہے اس کو مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے زبانی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے جلوس بڑے بڑے نکال کر کے زبانی نبی کی محبت کا تو اظہار کرتا ہے لیکن داڑھی کر کے پردے کر کے نماز قائم کر کے شریعت کی پابندی کر کے کوئی نبی کے ساتھ کر کے نبی کی محبت ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ جھوٹی محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے نمبر دو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام شام کا بڑا اہم مسئلہ تھا اولاد سے بڑی محبت کیا کرتے تھے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اولاد کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے نبی علیہ السلام اولاد سے محبت کرتے رہے اور محبت اولاد سے محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی علیہ اسلام اپنی نواسی اماما رضی اللہ تعالی عنہا جو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے اور بعض روایتوں میں آیا مسجد نبوی میں عبادت کرنے کے لیے جب آپ ممبر محراب پر آتے مسلح پہ کھڑے ہوتے تو اپنی نوازی کو آپ اپنے کندھے پر بیٹھا دیتے تھے نبی علیہ السلام جتنی دیر تک قیام کرتے جتنی دیر تک امامت کرتے اوباما قیام کی حالت میں آپ کے کندھے پر رہتی اور آپ نماز پڑھاتے رہتے سب سے بڑی عبادت نماز ہے نماز کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی نواسی سے محبت کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ریکارڈ قائم کر دیا کہ اولاد سے محبت ہو تو ایسی کرنی چاہیے نبی علیہ السلام شام کھڑے ہوئے ہیں جب اس روکو میں جاتے تو اب ان کے گرنے کا ڈر ہوتا اس لیے نبی علیہ السلام اشارہ کرتے او ماما تم زمین پر اتر جاؤ او ماما کو زمین پر اتار دیتے او ماما کھڑی انتظار کرتی رہتی کہ نانا جان کر مکمل ہو اور سجدہ مکمل ہو تو پھر نانا جان کندھے پر بیٹھا لیں گے جب نبی علیہ السلام تو آخری دوسرا سجا کر کے فارغ ہوتے تو آپ اشارہ کرتے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں وہ ماما کندھے پر بیٹھ جاتی اور پھر آپ لے کر کے کھڑے ہو جاتے اس طرح سے پوری نماز امامت سے پڑھا رہے ہیں اور پوری نماز میں او ماما کو آپ کندھے پر رکھے رہے تھے یہ اولاد کی محبت کا بڑا اعلیٰ درجہ تھا ایک موقع پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں یہ بھی صحیح ہے روایت ہے بڑا انسان بن یہ بڑا سخت دل سخت مزاج انسان تھا یہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا ہوا ہے اچانک اس نے دیکھا کہ ایک صحابی کا بچہ دوڑا ہوا آیا انہوں نے اس کو گود میں لے لیا جب باپ کے پاس بچہ آیا اس کو بوسا دیا اور اسے گود میں لے لیا تھوڑی دیر میں دوسرے صحابی کے بچی آئی اس نے بھی اپنے بچی ناک ادھر سے بہ رہی ہے رال ادھر سے ٹپک رہا ہے درد گمار لگے ہوئے ہیں لیکن صحابی نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور بوسا دے کر کے زمین پر آپ نے گود میں بیٹھا لیا کئی صحابہ کی اولاد آئی آپ کی مجلس میں اور سبوں نے ایسے کیا آخرکار وہ اکڑا بن ہاویز جو نہایت سخت دل سخت مزاج اجٹ قسم کا آدمی تھا اس نے بڑے حکارت کے نگاہ سے کہا کہا نو اللہ کہ آپ کے گندے بچے ناک بہ رہی ہے رال چپک رہا ہے دھول مٹی لگی ہے آپ لوگ اپنے ایسے بچوں سے پیار کرتے ہیں ان کو بوسا دے لیتے ہیں ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں آپ لوگ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے اپنے ان بچوں کی ناک اور رال چپکتی ہوئی دیکھ کر کے آپ لوگ لوگوں کے دل میں گھن پیدا نہیں ہوتی کہ بچوں کو دھکے دے کر کے دور ہٹا دے بڑی ملامت کیا نبی صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں لیکن یہ اجد انسان مرامت کر رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا اعلیٰ کا دن تمہارے اولاد ہے اس نے کہا الحمدللہ ان لوگوں کی طرح تین نہیں ہے ہمارے دس بیٹے ہیں بیٹیاں آلات ہیں بہت اولاد ہم کو اللہ نے دیا ہے ہاں، دس تو بیٹے ہیں اور بیٹیاں الگ ہے دس بیس بچوں کا میں باپ ہوں لیکن الحمدللہ آج تک میں نے ایسے گندے بچوں سے کبھی پیار نہیں کیا ہم نے کبھی بوسا نہیں دیا ہم نے اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیا وہ بڑی اپنی اپنی کامیابی بیان کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے بندے اولاد کی محبت ہاں، ایک فطری چیز ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اگر تو نے آج تک دس بیس اولاد ہونے کے باوجود کسی اولاد کو تو نے بوسا نہیں دیا تو بات اصل یہ ہے جب رب نے تیرے دل سے اولاد کی محبت نکال لیا ہے تو محبت محمد اولاد کی محبت تیرے دل میں نہیں ڈال سکتے یہ تیری بدبستی ہے کہ اولاد کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے نبی السلام نے اعلان کر دیا کہ اولاد کی محبت یہ عین اسلام ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا اور اولاد کی محبت کرنے کا حکم دیا نمبر تین نبی علیہ السلام بہت زیادہ توازو کرنے والے تھے آپ کے اپنے گفتار میں اپنے کردار میں اپنے چال چلن میں برابر کبر غرور تکبر بڑا پناہ ہی نہیں ظاہر کیا کرتے تھے اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے سمورا ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح یہاں اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیے نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے آپ گھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہتے ہیں جیسے مسجد سے کچھ دور پر گیا پچاسوں بچے کھیل رہے تھے نبی رہے شام کو دیکھ کر کے سارے بچے اپنا کھیل اپنا تماشا اپنا کھلونا چھوڑ کر کے چاروں طرف سے نبی علیہ شام کی طرف ٹوٹ پڑے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ شام اپنے نہیں اپنے ہی نہیں غیروں کے اولاد سے بھی بڑی محبت کرتے تھے وہ واضح تھے آپ آجی ان کا ساری والے تھے گیروں کے بچے دیکھ کر کے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے حضرت الجل کہتے ہیں میں تو مسجد ہی سے آپ کے ساتھ چل رہا تھا لیکن جب سارے بچے شہد کی مکھیوں کی طرح چاروں طرف سے نبی علیہ شام کو گھیر لیا نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہر ایک بچے سے بات کرتے ہر بچے کی طرف توجہ کرتے اور ہر بچے کے ہاتھ کے سر پر اور اس کے گال پر اپنی شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیر رہے تھے یہاں تک کہ ہر بچے سے جب آپ نے پیار کر لیا تو میری طرف بچے اور میرے میری باری آئی تو نبی رکھا سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سر پر رکھا اور سر پر رکھتے ہوئے میرے گالوں کو مسا کرتے ہوئے آپ نے ہمیں اس انداز سے پیار کیا یہ حدیث اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی علیہ سنا تو اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے اور غیروں کی اولاد جو روٹوں پتھروں پر راستوں میں کھیل رہی ہے دھول اور مٹی میں کھیل رہی ہے ان سے ان سے بھی آپ محبت کا اظہار کرتے توادوں کے ساتھ ان کے داری کے ساری کے ساتھ آجدی کے ساتھ لیکن ایک بات یہاں بتا دیں اولاد سے محبت بھی کرتے تھے ابھی آپ نے دیکھا اپنی اولاد سے بھی محبت اور غیروں کی اولاد سے محبت بھی تھی لیکن دین کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں تھی آپ نے ساتھ سمایا اے لوگوں بچوں سے محبت کرو بچوں سے لاد اور پیار کرو بچوں کی کو کھلاؤ پلاؤ اور سات سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کے بچے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو وزرو مل اب پیار محبت اب اپنی جگہ پر ہوگا انہیں ذرا پٹائی کرنا اور اتنی پٹائی کرنا کہ نماز چھوڑنے کی زندگی میں کبھی جرات نہ کرے ہم پیار تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا پیار بچوں کو جہنم میں پہنچا دے رہا ہے کیوں ہم نے صرف پیار کیا ہے دنیا بنانے کی سوچی ہے ہم نے پیار میں بچوں کی آخرت سنوارنے کو کبھی نہیں سوچا ہے میرے بھائی سب سے بڑا بچوں پر رحم سب سے بڑا حق بچوں کا اور سب سے بڑی محبت بچوں کی یہ ہے کہ دنیا کے نقصان اور خسارے سے پہلے اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کی آخرت سنوارو یا نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ صرف دنیا کا پیار اور ظاہری محبت اور ان کی دنیا بنا دینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے معاملے سے زیادہ ان کی آخرت ہم بنانے کی سوچے یہ بچوں سے محبت ہے اور یہ بچوں کے مستقبل کی فکر ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک مال کے توفیق نصیب فرمائے فرمائی کو لہٰذا وحب اللہ من کل دم کلوات الحمد للہ وقفا وسلام الدین وسلم امار نمبر چار نبی علیہ السلام کا جو اسوا اور جس معاملے میں ہم تمام مسلمانوں کو نبی کا اپنا خدوا اپنانا چاہیے وہ ہے تحمل صبر برد بردباری باری اب کو درگر کرنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں خود آپ کو وہ امر بالعرف ہمارے نبی آپ ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا کریں صبر سے کام لیں در گدر کریں اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی کرتا ہے تو آپ نادان اسے اراد کر لیں امام وزیر رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر اور امام اور اپنی شمائل کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا امی جان آپ ذرا بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا تو حضرت عائشہ نے کہا نبی علیہ السلام کا اخلاق یہ تھا ماں کانفاہن وا مطفا حسن ماں کان افاہن ولا متفاحشن ولا سخابا في الاسواق ولا يجو بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويسمع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام شام کا اخلاق اگر پوچھتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو شام کا اخلاق کیا تھا اخلاق کس کو کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں وہ انداز وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اخلاق تو کہتی ہیں تم اللہ کے اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو سن لو نبی الحسر کا اخلاق یہ تھا مات نمبر ایک نبی علیہ السلام بے حیا نہیں تھے نہ بے حیائی کی زبان استعمال کرتے تھے نہ بے حیائی کو آنکھوں سے دیکھتے تھے نہ بے حیائی کی طرف جاتے تھے نہ بے حیائی کی باتیں سنتے تھے اور نہ کبھی بے حیائی کا کام کرتے تھے نمبر دو وہ متاف بتکلب بھی ازراہ بھی نبی بے حیائی کی بات اور بے حیائی کا نام نے کام نہیں کیا کرتے تھے نمبر تین ولا ولا سخاون نبی علیہ گھر تو جانے دو بازار جیسی جگہ پر بھی کبھی تھے تو آپ شور مچانے والے نہیں تھے چیخنے چلانے والے نہیں تھے نمبر چار نبی علیہ السلام کے خاص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وہ بولا یج سیاح نبی کا خلاق یہ تھا کہ نبی نے ساری زندگی گزار دی لیکن کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا یہ نبی کا خلاق تھا ایک دو دن نہیں ساری زندگی گزار دیا لیکن آپ نے برائی کے بدلہ برائی سے نہیں دیا و یسما آپ یا کرتے تھے اور کرتے تھے ذرا صحیح بخاری اور مسلم حدیث پر غور کریں جس کو نے صحیح بخاری اور امام بخاری اور مسلم نے مختصر روایت کیا ہے اور بعض لوگوں نے مختصر روایت کیا ہے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کے نیکامت میں کہیں گئی میں مسجد نبوی کے اندر آپ نے جماعت کرائی میں بھی نماز موجود ہے نماز مکمل کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لیا اور لوگ جانے لگے چلے گئے آپ مسجد سے اٹھے اور مسجد سے نکلنے کے لیے باہر کی طرف رک کیا میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا یہاں تک کہ مسجد کے باہر آپ اپنی چاچوی چپل پہنے اور آگے بڑھے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا صرف میں اکیلا رہ گیا تھا تو آپ کا گھر بالکل قریب تھا کہ اب اگلا قدم اٹھائے تو آپ گھر میں داخل ہو جائیں اسی لیے سارے صحابہ آپ کو چھوڑ کر کے اپنا اپنا راستہ پکڑے بس میں تنے تنہا تھا کہتے ہاں اچانک میں نے دیکھا ایک بدو نہایت سخت مزاج نبی رہ بڑے موٹے دھاگے کی اون کا خردوے قسم کے سوتوں کا دھاگوں کا آپ نے چادر اوڑھ رکھا تھا گلے میں ڈال رکھا تھا کہتے میں نے دیکھا اچانک پیچھے سے ایک بد وقت بدو دوڑا ہوا آیا اور بڑے زور سے آپ کے چادر کو کھینچا اور چادر کو کھینچا کھینچنے کے ساتھ اس نے بل دینا شروع کر دیا اور اتنا تیز کھینچا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کے کندھے مبارک اور گلے کو دیکھا چاروں طرف سے آپ کو لہو لہان اس نے کر دیا ہے لیکن میں چھوٹا سا بچہ ہوں میں اس ظالم بدو کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ رہتا سب پیچھے پرٹ کر کے دیکھے کون ہو تو کہتا مجھے کیا دیکھتا ہے اللہ اکبر اے ملا محمد اے ملا رب یہاں نہیں ہے اے محمد مجھے نہ دیکھو ہمیں بھیڑو نہیں وہ میرے دو اونٹ رکھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مال بیت المال میں تو نے رکھا ہے وہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرا تیرے باپ عبداللہ کا ہے اور نہ تیرے دادا عبد المطلف کا ہے وہ بال اللہ کا ہے یہ میرے دونوں اونٹوں کو مال سے لاد کر کے ہمارے حوالے کر اور خبردار کبھی احسان نہیں جتلانا کہ میں نے ہم تم کو دو اونٹ دیا ہے میں تجھے نہیں دیا یہ رب کا مال ہے جو قبضہ کر کے تو بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر ایسی بدبختی اور ایسی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے نبی رہ نے فرمایا ٹھیک ہے مال کی داری بعد میں آئے گی یہ لیکن جو کہا جو مین کہ آ رہا بھی ہو اے آ رہا بھی تجھ سے انتقام لیا جائے گا تو تجھ سے بدلہ لیا جائے گا تجھے بدلہ دینے پڑے گا وہ کہتا لا واللہ یا محمد لا یقاد بھی محمد اپنی زبان بند کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے بندے یہ تو نے لوران کیا ہے جو کاس امید کا آج تجھے کے ساتھ دینا پڑے گا اتنے میں صحابہ کرام نے آواز سنی جاتے ہوئے سارے صحابہ کرام چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تو انہیں انداز کرا کہ نبی علیہ شام کے ساتھ شام گستاخی کرنے والا اور آپ پر جاتی کرنے والا کوئی انسان آپ سے لڑ رہا ہے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور آج سارے لوگ آئے اللہ کے رسول نے سب کو کہا خاموش رہو آر فرمایا میاں دیکھو اتنے لوگ موجود ہیں اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارا سارا ہم معاملہ درست کر دیں لیکن میں یہی کہتا ہوں میں نے ان کو روک دیا ہے یو کا دو من کا جتنا مجھے تو نے تکلیف پہنچائی ہے جیسے تو نے میرا خون نکالا ہے مجھے تکلیف کیا ہے تجھے بھی تکلیف کیا جائے گا اور بدلہ دینا پڑے گا وہ کہتا لا واللہ لاج کا دھی میں نے دس مرتبہ آپ سے کہا اے محمد کی اللہ کی قسم مجھ سے بدلا نہیں لیا جائے گا آر میں کیوں نہیں بدلا دے گا کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب ہے قرآن اس نے بدلا لینے کا حکم دیا ہے تو تو کیسے کہتا ہے نہیں لیا جائے گا وہ اپنی بات پڑا ہوا کہتا ہے آپ ہزار مرتبہ ہم سے انتقام ہے لیکن لا واللہ لا کا منی میں یہی کہوں گا اللہ کی قسم مجھ سے بدلا نہیں لیا جائے جائے گا آپ پر میں اچھا بتا اتنا بدید ہے قرآن کہتا ہے بدلہ دینا پڑے گا اللہ فرماتا ہے کہ ساتھ لیا جائے گا اللہ کے رسول نہ زخمی تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھے بدلہ لینے کا حکم دے رہے ہیں تو کس بنا پر کہتا ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا دنیا سے کے ساتھ لیا جائے لیکن مجھ سے کے ساتھ نہیں لیا جائے گا کس بنا پر تجھے بات کہہ رہا ہے ہنس پڑا اور کہا بات اصل یہ ہے میں نے محمد کو زخمی کیا ہے اور محمد نے آج تک برائی کا بدلا برائی سے نہیں دیا اس لیے محمد کا ریکارڈ ہے میرے سامنے کوئی شک نہیں قرآن نے کہا ہے نبی کا فرمان ہے بدلا دیا جائے گا ہم سب کو مانتے ہیں لیکن میں نے جس کو تکلیف دی ہے اس کا ریکارڈ میرے سامنے ہے کہ آج تک اس نے بدلا کسی سے نہیں لیا ہے نبی شام ہنس پڑے اور فرمایا یہ متعلق اتنا در رکھتا ہے اے لوگوں ایسا کہو یہ جتنی جاتی ہے ہم معاف کرتے ہیں اس کے دونوں اونٹوں پر اناج گنا کھجور جو کچھ ہے لاد کر کے اسے روانہ کر دو جب لیا اور چلا گیا نبی کا خراب دیکھا لیکن افسوس افسوس سر ہمارا معاملہ ہے کیا ایک کہو گے تو دس سنو گے ایک مارو گے تو دس ماروں گا اگر ان سے عید مارو گے تو ہم تمہیں گولی بھی مار دیں گے آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے نتیجہ یہ نکلا جب نبی کا یہ اس ہم نے چھوڑ دیا اب کو درگر کا موت کا صبر کرنے کا یہ اس ہم نے نبی کا چھوڑ دیا تو آج ایک گھر میں بھی اتفاق اور اتحاد نہیں رہ گیا اللہ سب کو عمل کے دوسری نتی فرمائے نبی کا اسوا قبول کرنے آپ کی سیرت آپ کا شاپ کے آپ کے سمے آپ کے طور طریقے کو قبول کرنے پڑھنے سیکھنے سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے الحال عالمین ہم نے جو بیمار ہو سکا کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی سے لگا دے الحال عالمین ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کو امر کا گہوارہ بنا دے تمام مسلم ملکوں کو جنگ و جدال فساد حیثت و بھارت پورے سے محفوظ کر کے دنیا کے ہر مسلم ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان سے فرما مسلمان بھائی ماں اور بہنوں کی جان مان عزت اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام کو مال کی توفیق نصیب فرما رئیس الدولہ کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور ان سے وہی کام لے جو سب کے لیے جو امت کے لیے اور ملت کے لیے دین اور اسلام کے لیے اور قوم اور وطن کے لیے فائدے مند ہو اللہ انہیں ہر ایسے کام سے روک لے جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہو اور خصوصاً جس عمارت میں ہم رہتے ہیں عمارت شارکا کا وہاں کے حاکم شیخ سلطان حسد اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت اور امن امان رکھے ان کے حسنات کو قبول فرمائے ان کی لذیذوں سے درگزر فرمائے اور اللہ رب العالمین ہے ان کو ہر اچھے اعمال کے توفیق نصیب فرما اور ہر غلط چیز اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ للمؤمنین والمسلمات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم روم تب کرو کروا کرم وہ کم ادھر اکبر